وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه الإمام بخاري ومسلم في صحيح ما معزز دینی بھائیو بزرگوں اور دوستو شعبان کی آج تیرہ تاریخ ہے شعبان کے اسی مہینے میں اس کی پندرہویں تاریخ کو یا پندرہویں رات کو ہمارے ملکوں میں بڑا ہی اہتمام کیا جاتا ہے اس رات کو لوگ جاگتے ہیں قبروں کو جا کر کے اجتماعی زیارت کرتے ہیں اجتماعی نماز کا اہتمام ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ صدقات و خیرات کر کیے جاتے ہیں مرد اور عورتوں اور بچے پوری رات جا کر کے یا رات کا اکثر حصہ جا کر کے قبرستان میں گزارتے ہیں اور قبرستان میں پھول اور مالائیں قبروں پر چڑھاتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں کمکمے لگاتے ہیں مسجدوں میں بھی کمکمے لگائے جاتے ہیں مسجدوں کو سجایا جاتا ہے اور ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بھیڑ بھاڑ افراتفری کا ماحول اور لوگ اہتمام کے ساتھ باقاعدہ گھروں سے نکلتے ہیں اور اجتماعیت کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجدوں میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں اگر وہ شہر مسلمانوں کا شہر ہے تو صورت حال یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دن کے شروع حصے میں یا دوپہر سے پہلے پہلے اگر آپ کو کسی جگہ جانا ہے اگر آپ نہیں جا سکے رات ہونے کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد آپ کا اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانا بڑا دشوار ہو جاتا ہے راستے فل ہو جاتے ہیں باقاعدہ پولیس لگائی جاتی ہے راستہ جام ہو جاتا ہے ٹریفک جام ہو جاتا ہے یہ صورت حال ہوتی ہے اتنا لوگ جشن مناتے ہیں اتنا خوشی کا لوگ اظہار کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ انسان کس قدر بدعت کرتا ہے اور بدعت کرنے میں کس قدر چاقو چوبند اور خوش ہوتا ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ کی رمضان میں شب قدر آتی ہے گزر جاتی ہے اور اس کا کوئی اہتمام ہمارے ملکوں میں لوگ نہیں کرتے کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ شب قدر کب آتی ہے کن راتوں میں آتی ہے اور یوں ہی گزر جاتی ہے لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا نہ لوگ اس راتوں کو جاگتے ہیں نہ اس رات جو ہے اور کوئی عبادت کی جاتی ہے بلکہ وہ رات گزر جاتی ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے لیکن یہ رات جسے ہمارے ملک میں لوگ شب برات کہتے ہیں حالانکہ شب برات کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے شب برات شب یہ فارسی لفظ ہے برات یہ عربی لفظ ہے اس کا معنی یہ ہوا عربی میں للت البرا برات والی رات یہ نام لوگوں نے دے رکھا ہے حالانکہ اس رات کا جو ذکر ہے حدیث کے اندر وہ شابان کی پندرہویں رات کا ذکر ہے کہیں پر بھی للت البرا کا نام نہ قرآن میں آیا ہے نہ ہی حدیث کے اندر آیا ہوا ہے لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں راتوں کو جاگیں گے خوب اس کا اہتمام کریں گے اور اس کے تعلق سے ایک فسانہ ایک من گڑھت بات لوگوں کے اندر مشہور کر دیا گیا وہ یہ کہ یہ رات کیا ہے جہنم سے برات والی رات ہے جہنم سے آزادی والی رات ہے اس لیے اس رات کو لوگ خصوصی طور پر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ وہ راتیں جن میں اللہ ہر غلامی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ارفا کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے لیکن شاہبان کی پندرہ تاریخ یہ آزادی والی رات نہیں ہے کہ جہنم سے آزاد کیا جاتا ہو ایسی کوئی حدیث نہیں آتی ہے یہ اصل میں ایک افسانہ بنایا گیا ایک من گڑت بات بنائی گئی جھوٹی داستان گڑھی گئی اس لیے یہ مشہور کیا گیا ورنہ یہ رات جہنم سے آزادی والی رات نہیں ہے شب برات کہنے کی اصل وجہ کیا حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے کہ شابان کی چودہ تاریخ رافضیوں کے بارہویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے ان کے عقیدے کے مطابق رافضی جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے جو صحابہ کے دشمن ہیں قرآن میں بھی تعریف کے قائل ہیں اور اس طریقے صحاب کرام کو گالیاں دیتے انہیں کافر قرار دیتے ہیں ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق شعبان کی چودہویں تاریخ ان کے بارہویں امام کی ولادت کا دن ہے ولادت کی تاریخ ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس رات جشن مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے جو اصلی قرآن ہے ان کا بارہواں امام لے کر کے غار میں چھپ گیا ہے اس لیے وہ شابان کی پندرہ تاریخ کو شب برات بناتے ہیں شب برات کس معنی میں کہ جو قرآن ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے امام غائب سے یہ التجا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ کیا کیجئے وہ قرآن لے کر کے آ جائیے اور جو قرآن آپ کے پاس محفوظ ہے اس کو لے کر کے دنیا کے اندر آ جائیے اس لیے شابان کی پندرہویں رات کو لوگ شب برات مناتے ہیں شب برات کا مطلب ہوا بیزاری والی رات یعنی یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے امام کے پاس خط لکھتے ہیں باقاعدہ کہ امام صاحب اب آپ آ جائیے دنیا کے اندر آپ کے دنیا میں آنے کا وقت آ گیا ہے اب آپ وہ قرآن جو آپ کے پاس محفوظ ہے اسے لے کر کے دنیا کے اندر آ جائیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں خط لکھتے ہیں تحریر سمندر میں ندی میں نالے میں تالاب میں دریا میں ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ خط ہمارے امام کے تک پہنچتا ہے یہ ہے اصل کہانی اس شب برات کی یہ ہے اصل حقیقت لیکن اگر اس کو وہ لوگ کہتے تو ظاہر بات ہے لوگ جو سنی مسلمان ہیں اس بدعت کو نہیں مناتے اس لیے انہوں نے جھوٹی بات گڑھی جھوٹی داستان بنائی اور جھوٹی داستان کیا بنائی کہ یہ اس رات جہنم سے اللہ تعالی لوگوں کو آزاد کرتا ہے اب یہ بات سن کر کے ہر آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی اس رات جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے لہذا چلو ہم عبادت کریں گے نماز پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے اور خیر کا کام کریں گے نیک کام کریں گے یہ کہہ کر کے لوگ اس رات کو جشن مناتے ہیں حالانکہ میرے بھائیوں یہ رات کی فضیلت کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں وہ تمام کے تمام حدیثیں ایک حدیث کو چھوڑ کر کے وہ تمام کی حدیثیں موضوع ضعیف من گڑھت روایتیں ہیں ایک حدیث کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے اور وہ حدیث کون سی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ ابراہین شابان کی پندرہویں تاریخ کو بندوں کے اعمال پر مطلع ہوتا ہے اور مشرق اور کینا پرور کے سوا سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس حدیث کے صحیح ہونے میں ضعیف ہونے میں علماء کے اختلاف ہے شدید اختلاف ہے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے چلے ہم صحیح مانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے لیکن اس رات کی فضیلت ثابت ہونے سے کیا اس رات عبادت کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے ہمارے بھی تو نہیں فرمایا کہ جو رات کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے گا جو قبرستان کی زیارت کرے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے جو اجتماعی نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہوں گے جو قبر پر جا کر کے پھول چڑھائے گا مالا چڑھائے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے ہمارے نبی نے ایسا نہیں فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر آدمی کے گناہ کو مشرق اور کیرا پرور کے سوا سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو شرک کرنے والا ہوگا اس کے گناہ نہیں معاف کیے جائیں گے جس کے دلوں میں کینا ہوگا حسد ہوگا بغد اور دعوت ہوگی اس کے گناہ نہیں معاف کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا یہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا یہ تو نہیں کہا کہ جو عبادت کرے گا نماز پڑھے گا اسی کے گناہ معاف ہوں گے تو مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے لیکن کیا فضیلت ثابت ہونے سے اس رات عبادت کرنے کا بھی ثبوت ملتا ہے میں ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں آج جمعہ کا دن ہے نا جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت والا دن ہے جمعہ سارے ہفتے کا سردار ہے جمعہ کے دن ہم کیا کرتے ہیں جمعہ کے دن خود جمعہ دیا جاتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے سورہ کہاف کی تلاوت کی جاتی ہے ہمارے نبی پر درود پڑھا جاتا ہے جو درود پڑھتا ہے اللہ اربام اس کے اوپر دس رحمت نازل فرماتا ہے جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور اسی دن عصر کے وقت میں ایک ایسا وقت آتا ہے ایسی گھڑی آتی ہے کہ جو کھڑا ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے یہ ساری فضرتیں اس کی ثابت ہیں اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی اسی دن جنت سے نکالے گی حسط آدم علیہ صاحب السلام ٹھیک ہے یہ ساری فضیلتیں اس کی ثابت ہیں لیکن کیا اس کی یہ فضیلت ثابت ہونے سے اس دن کوئی ایسی عبادت جو ہمارے نبی نے نہ کی اس کا کرنا آپ کے لیے ثابت ہوگا جائز ہوگا مثال کے طور پر کوئی آدمی کیا کرے جمعہ کے دن چالیس وقت کی نماز پڑھے چالیس رکعت نماز پڑھے یا دس رکعت نماز پڑھے یا پچاس رکعت نماز پڑھے ہر جمعہ کو کہ بھائی جمعہ بڑی فضیلت والا دن ہے سارے ہفتے کا سردار ہے لائیے ہم اس دن کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کون سی نماز کوئی نماز وہ ایجاد کر لے دس رکعت کی نماز پڑھے بیس رکعت کی نماز پڑھے تو کیا اس کا یہ عمل کرنا جائز ہوگا یقیناً جائز نہیں ہوگا فضیلت ثابت ہونے سے عبادت ثابت نہیں ہوتی عبادت کرنے کے لیے الگ سے دلیل چاہیے کیا یہ رات ہمارے نبی پر نہیں آئی کیا اس رات آپ نے نماز کا اہتمام کیا خلفائے راشدین کیا اس رات انہوں نے عبادت کا اہتمام کیا علیکم بے سنتی و سنت الخلفۂ راجدین المحدین عبد علیہ بن ہے میری سنتوں کو لازم پکڑو خلفائے راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑو اور مضبوطی کے ساتھ تھام لو کیا انہوں نے اس رات عبادت کا اہتمام کیا کیا اور جا کر کے قبرستان کی انہوں نے زیارت کی سب مل کر کے پورے گھر والے عورت بچے سب عورتوں کے لیے تو قبرستان کی زیارت کرنا منع کیا گیا شریعت کے اندر عورتیں بھی جاتی ہیں کھانا بنا کر کے لے کر کے جاتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کی روحیں واپس آتی ہیں اور کھانا کھا کر کے جاتی ہیں کس قدر بدعقیدگی کی بات ہے یہ مرنے کے بعد کسی کرو دنیا کے اندر واپس نہیں آتی یوم باسون کل ان کتاب البرا الفی الین اور کل ان کتاب الفجار الفی سجین فاجروں کی روحیں سجین کے اندر رہتی ہیں نیک لوگوں کی روحیں الین کے اندر رہتی ہیں ایک دیوار ہے جب تک دوبارہ سور نہیں پھونکا جائے گا کسی روح واپس نہیں آتی ان کا عقیدہ ہے کہ روحیں واپس آتی کھانا بنا کر کے لے کر کے جاتی سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں ان کی روحیں کھانا کھاتی ان کے شوہروں کی مردوں کی روحیں کھانا کھاتی کیا روح کھانا کھاتی ہے انسان کا جسم کھانا کھاتا ہے انسان کھانا کھاتا ہے انسان اگر مر گیا ہے ابھی اس کو آپ دفن نہ کیجیے ابھی اس کو کفن نہ دیجیے اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیجیے اور چلاتے رہیے دس دن تک کھانا کھائیے کھانا کھائیے کیا کھانا کھائے گا وہ کیا کھانے کے اندر ذرا برابر کوئی کمی آئے گی کچھ نہیں ہوگا لیکن مر جانے کے بعد سال ہاں سال گزر گیا اس کی وفات پر لوگوں کا عقیدہ کی ان کی روحیں آتی ہیں اور کھانا کھا کر کے ہیں کس قدر بے عقیدگی والی بات ہے کس قدر کفری عقیدہ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے اس کی روح اچھے انسان کی شکل دھار کر کے آتی ہے یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے مسلمان کا عقیدہ ایسا نہیں ہو سکتا کسی کی روح واپس نہیں آتی دنیا کے اندر کوئی بھی ہو چاہے نبی ہو رسول ہو کوئی بھی ہو جس کی وفات ہوگی فاسق ہو فاجر ہو نیک ہو برا ہو کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی یہ انتہائی بدعقیدگی کی انتہا ہے یہ لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں تو میرے ساتھیوں یہ ساری چیزیں دین کے اندر بدعت ہیں جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے کیا جمعہ کے دن صرف روزہ رکھنا ہمارے لیے جائز ہوگا روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے افضل کام ہے روزہ رکھنا لیکن کیا ثواب یہ جائز ہوگا ظاہر بات جائز نہیں ہوگا کیونکہ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے شریعت کے اندر اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھے اس کے بعد ایک دن روزہ رکھے تب آپ کے لیے جائز ہوگا صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ سمجھ کر کے کہ بڑی فضیلت والا دن ہے صرف جمعہ کے دن سوم رکھنا روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا حرام ہے شریعت کے اندر ایسا کرنا تو کس طریقے سے جائز ہو گئے بات کرنا ہمارے نبی پر کتنے جب تک آپ زندہ رہے رات آتی رہی لیکن آپ نے اس رات کوئی خاص عبادت نہیں کیا جو آپ آپ عبادت کیا کرتے تھے تحجد پڑھنا یا اور دیگر عبادات جو آپ ہمیشہ کرتے تھے وہ آپ نے کیا آپ بھی کیجئے لیکن اس رات خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا مسجدوں میں جا کر کے وہ لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز بھی غائب ہو جایا کرتی ہے ان سے وہ لوگ اس رات جا کر کے بات کرتے ہیں شب قدر کوئی نہیں جاگتا شب قدم جا کر کے کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا لیکن جب یہ رات آتی ہے تو سارے لوگ مسجدیں فل ہو جاتی ہیں مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی یہ کوئی ان پر الزام نہیں اپنی یہ حقیقت ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بارہا دیکھا یہ کہ ہمارے ملک میں لوگ اس طریقے سے کرتے تو میرے بھائی بدا تھے یہ حرام ہے شریعت کے اندر اللہ کے سلوک اللہ کا فرمان ہے کہ کن تم تحبون اللہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت میری اتباع کرو میری بیری بھی کرو آپ کی سنتوں کو لازم پکڑیے آپ سے محبت کی پہچان آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے من عامل امر لئی شاہی امرونا فاور جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو آپ کی شریعت سے دین سے ہڑ کر کے وہ مردود ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا یہ نیا عمل ہے بدات ہے بدات گمراہی ہوتی ہے کل و بدات ان غلال و کل و فنار ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی یہ بدات ہے دین کے اندر جو دین کے نام پر ایجاد کیا گیا ہے اس رات لوگ کیا کرتے ہیں حلوہ بھی بناتے ہیں حلوہ کھانے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اور کیا دلیل دیتے ہیں کہ ماں نبی کے دندانے مبارک ٹوڑے توڑے گئے تھے اس لیے حلوہ ہم کھاتے ماں نبی نے حلوہ کھائے تھے کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے نبی کے دندانے مبارک کب توڑے گئے تھے شوال کے مہینے میں غز میں اور یہ شابان کا مہینہ شابان شوال کب آتا ہے رمضان کے بعد ابھی شابان پھر رمضان پھر شوال تب آئے گا شوال کا مہینہ اور شابان کی پندرہ تاریخ کو یہ عمل کیا جاتا ہے لوگ حلوہ بناتے ہیں قسم قسم کے حلوے اتنے قیمتی حلوے سارے نٹ سارے فروٹس ڈرائی فروٹس ملا کر کے حلوہ بنایا جاتا ہے اور سنت سمجھ کر کے لوگ اس کو کھاتے ہیں کس قدر یعنی سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے ایک اور جھوٹی کہانی گڑھی گئی اس کے تعلق سے افسانہ گڑھا گیا وہ یہ کہ وہ اس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دانت توڑ لیے تھے نہ عزب اللہ یہ کیا سنت ہے دانت توڑنا کہ ہمارے نبی کا عمل ہے دانت توڑنا ہمارے نبی کے دانت توڑے گئے تھے آپ نے خود نہیں توڑا تھا یہ سنت نہیں ہے یہ دین نہیں کہتا کہ آپ نے انگلی کاٹ لو اپنے ہاتھ کاٹ لو اپنے پاؤں کاٹ لو اپنی اپنی آنکھ نکال لو آپ اپنے دانت توڑ لو ناک کاٹ لو کیا یہی نبی کی سنت ہے کیا نبی کی تعلیم یہی ہے یہ سب امانت ہے پورا جسم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا افسانہ ہے جھوٹ ہے یہ وہ رحمت اللہ علیہ پر کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے یہ سنت نہیں دانت توڑنا ہمارے نبی نے دانت خود نہیں توڑے تھے ہمارے نبی کے دانت توڑے گئے دشمنوں نے دانت توڑا تھا کفار نے آپ کے دانت توڑے تھے غزل احد کے اندر آپ نے خود دانت نہیں توڑے تھے اگر کوئی خود دانت توڑتا اپنے ہاتھ انگلی کاٹتا یہ حرام کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری کرتا ہے اور ویس کرنی جیسے جیسے تابعین کے سردار نیک بہت ہی افضل انسان سمجھ لیجئے وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے ان پر الزام ہے یہ تحبت ہے امام سید ط اور کیا نام ہے خنی رحمت اللہ علیہ کے اوپر ایسے جھوٹی داستانیں لوگوں نے بنا کر کے رکھی یہ لوگ اپنے دانت نہیں توڑتے دوسروں کی کہانیاں سناتے ہیں دانت توڑنا حرام ہے کسی کے لیے بھی اللہ کی انسان کے لیے کوئی مجبوری ہے دانت میں درد ہے ڈاکٹر کہتا دانت توڑنا پڑے گا نکالنا پڑے گا الگ مسئلہ ہے لیکن ایسے بھی اگر کسی ادر بیماری کے دانت توڑنا اور ہاتھ کاٹ لینا انگلیاں کاٹ لینا کہ یہ اسلام کہتا ہے کہ انسان کی عقل گوارہ کرتی ہے اللہ نے کس لیے دیا آپ کو دانت آنکھ اور ہاتھ اللہ نے کس لیے دیے ہیں کیا اس کو ضائع اور برباد کرنے کے لیے قطان ایسا نہیں ہے اس لیے میرے بھائی سب جھوٹی داستانیں لوگوں نے بنا کر کے رکھی ہیں کہ سب حرام ایسا کرنا دین اسلام کے اندر یہ سب ناجائز ہے کرنا یہ دین اسلام کے اندر نئی چیز ہے شابان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے آپ روزہ رکھیے یہی مانوی کی سنت ہے کہ آپ سوم رکھتے تھے رمضان کے شابان کے مہینے میں کثرت سے جن لوگوں نے روزہ اب تک نہیں رکھا ہے رمضان کے روزے کی قضا باقی تھی ان کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے اپنے روزوں کی قضا کر لیں یہ ہے سنت یہ آپ کیجیے لیکن اس رات عبادت کرنا اہتمام کرنا اور چراغاں کرنا خوشیاں منانا اور جا کر کے قبرستان کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان کی زیارت کے لیے گئے تھے سوال یہ کہ کیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات قبرستان کی زیارت کے لیے گئے تھے کیا اور رات زیارت کے لیے نہیں گئے تھے آپ کا تو معمول تھا باقی قبرستان کی زیارت کرنا آپ وقتاً فوقتاً جاتے رہتے تھے ہمیشہ جاتے رہتے تھے آپ کے گھر کے بغل میں تھا قبرستان جاتے رہتے تھے آپ کیا صرف آپ نے شابان کی پندرہ تاریخ ہی کو زیارت کی اور راتوں میں آپ نے زیارت نہیں کی تو اور راتوں کو زیارت کرنے کا اہتمام کیوں نہیں کیا ہے اور پھر نمبر دو کیا آپ نے بیویوں کو لے کر گئے تھے کیا آپ نے سب کو لے کر گئے تھے کسی کو لے کر کے نہیں گئے تھے آپ آپ اکیلے طرح تنہا گئے تھے اور زیاد کر کے واپس چلے آئے تھے آج تو بچوں کو لے کر جاتے ہیں بیویوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور رات بھر جا کر کے وہاں قیام کرتے ہیں کیا رات بھر ہمارے نبی نے قبرستان پر جا کر کے قیام کیا تھا کہ رات جا کر کے آپ نے وہاں گزاری تھی آپ نے کوئی رات جا کر کے نہیں گزاری سوائے شب قدر میں اور اعتکاف کے علاوہ اور کوئی رات جا کر کے آپ نہیں گزاری راتوں کو آپ سویا کرتے تھے عبادت میں رات جا کر کے آپ نے کبھی نہیں گزارا سوائے شب قدر اور اعتکاف کے علاوہ کسی رات کو آپ نے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے کیونکہ رات میں جاگے اور صبح میں روزہ رکھے اس سے نبی میں نے منع فرمایا اس کی باقاعدہ سنت کی دھجیاں اڑا جاتی ہیں راتوں کو لوگ جاتے ہیں صبح میں جا کر کے نماز جو ہے روزہ رکھتے ہیں یہ سب کتنے سنت کی مخالفتیں ہو رہی ہیں اس لیے میرے بھائی ہمارے لیے سنت کافی ہے بدعت سے توبہ کیجیے بداتی سے شیطان خوش ہوتا ہے بدعتی کو قیامت دن نبی کے حوض سے پائیں نصیب نہیں ہوگا آپ ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے جو انسان بدعت کرتا ہوگا اس لیے بدعتوں سے توبہ کیجیے سنت ہمارے لیے کافی ہے علیکم و سنت الخلفاء راشدین المحدین عضو علیہ بن نواز و یا کم وہ کل بدا نئی نئی چیزوں سے بچو ہر نئی چیز گمراہی ہے اور نئی چیز انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہمیں نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے الحمد للہ علیہ محکم الطل دین تو علیہ اسلام دینا دین کامل ہے مکمل ہے اس میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے اس میں کسی نئی چیز کی ذرا برابر گنجائش نہیں ہے اس لیے میرے بھائی سے توبہ کیجیے اپنے اہل ویال کو خاندان والوں گھر والوں کو بتائیے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ اگر انسان جاہل تھا تو ہو سکتا اس کا چھٹکارا ہو جائے لیکن علم آنے کے بعد اگر اس پر عمل کرے گا اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے گا اللہ تعالیٰ کیا اس کی بات پرس ہوگی سوال کیا جائے گا قیامت کے سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا جب تمہیں حقیقت کا علم ہو گیا خود آپ نے عقل سے پوچھے دماغ سے پوچھئے کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہمارے نبی کی سنتیں موجود ہیں حدیثیں موجود ہیں پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کے طریقے سے موجود ہے آپ نے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا شابان کی پندرہ تاریخ کو لہذا اس دن عمل اس رات یہ عمل کرنا ہم سب کے لیے حرام و ناجائز ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کا اہتمام کریں سنتوں پر عمل کریں سنت جنت تک پہنچاتی ہے سنت یہ سفیر سفیر نور ہے یہ نور اسلام کی کشتی ہے جس پر سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور بدعت جہنم تک پہنچاتی ہے اور جہنم کے دروازے پر جا کر کے انسان کو چھوڑتی ہے اس لیے کبھی بدات نہ کیجیے اگر آپ روزہ نہیں رکھ تو روزہ مت رکھیے روزہ رکھنا سنت ہے لیکن بدات کرنا حرام ہے یہ اگر کوئی انسان بدعت کا ارتکاب کرتا ہے آپ روزہ نہیں رکھیں گے گنا نہیں ہوگا شابان کے مہینے میں لیکن بدات کریں گے آپ کو گنا ہوگا یہ گناہ ہوگا بداتی سے شیطان کیوں زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے توبہ کی امید کم ہوتی ہے وہ بدات کو سباب سمجھ کے کرتا ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہتے ہیں تو سلام کا کام ہے کیوں ہم چھوڑیں شیطان نے کس قدر دور دیا کہتے ہیں سب نیک کام ہے بھائی بدعت نیک ہی کام کے اندر ہوتی ہے بدات گناہوں کے اندر نہیں ہوتی اس لیے میرے بھائیوں جب تک دلیل نہ ہو کتاب و سننا سے اس کا ثابت ثبوت نہ ہو سلب سے صحابہ تابعین طب تابعین سے اس کا ثبوت نہ ہو اس کا کرنا ہمارے لیے بدات ہوتا حرام ہوتا یہ اس لیے اسے توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا الحمد للہ اور اسے اپنے آپ کو بچائیے اپنے اہل ویال کو گھر والوں کو بچائیے سب کو تعلیم دینا آپ کی ذمہ داری ہے صرف آپ کا مقصد یہاں سے پیسہ بھیجنا نہیں ہے کہ پیسہ بھیج دو ہمارا ختم ہو گیا پیسے سے زیادہ اہم ہے آپ کی ذمہ داری کہ اپنے اہل ویال کو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ یا اپنے آپ کو اپنے ویال کو جہنم سے بچاؤ یہ بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ کی اپنے بچوں کی تربیت کرنا دینی تربیت کرنا دین کی تعلیم دینا ان کو سنت پر قائم رکھنا توحید پر قائم رکھنا شرک سے بداد خرافات سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے گھر کے جو کا جو ذمہ دار اس کی ذمہ داری ہے کلکمرائن وہ کل حکم مسعل ان ریت ہی تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر آدمی سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت سے سوال ہوگا مرد سے سوال ہوگا سب سے سوال کیا جائے گا یہ اصل ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی کہ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائیں سنت کی تعلیم دے توحید کی تعلیم دے انہیں بدعت و خرافات سے بچائیں یہ سب سے بڑی ذمہ داری اگر یہ ذمہ داری ہم نے ادا کر لی ان اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے تو میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لیجئے بدعت سے توبہ کیجئے بدعت سے اعتراض کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ابامن ہمیں سنتوں پر قائم رکھے اللہ ابامین ہمیں ہر بدعت سے بچائے ہر خرافات سے بچائے سنتوں پر عمل کرنے کی توحید توفیق دے توحید پر قائم رکھے اللہ رب العامن ہم سب کو ہمارے دلوں سے اللہ البرامین بدعات کو خرافات کو گینا اور کپٹ کو تمام چیزوں کو نکال دے اللہ البرامین ہم سب کو کلم توحید کے ساتھ دنیا سے وفات کرے اور وفات کے بعد اللہ ببرامین ہم سب کو قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر اللہ ابرامین ہم سب کو جگہ نصیف فرمامین بارک اللہ علیہ ولکم فلقان عظیم و نافان ویاکم بالآیات الز الحکیم جواد الکریم